حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تم میں سے جس کو کوئی تکلیف ہو جائے یا اس کا بھائی بیمار ہو جائے تو اسے یوں دم کرے ربنا اللہ السماء السماء السماء تقدس والارض الارض اغفر لنا حوبنا انت رب الطيبين انزل من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ہمارا رب اللہ ہے جو آسمان میں ہے اے اللہ تیرا نام مقدس ہے آسمان اور زمین میں تیرا حکم نافذ ہے تیری رحمت جس طرح آسمان میں عام ہے زمین میں بھی عام کر دے ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر دے تو پاک لوگوں کا رب ہے اپنی رحمت اور شفا کا ایک حصہ اس بیماری پر نازل فرما دے تو وہ شفا پا جائے گا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بانوے